سکتے دیکھیے کہ دوسرے مقامات کے اوپر وہ کیا کہتا ہے اس کے مطلب۔ سمجھ جاتے فرقان کا یہاں ورک کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیے کہ کیا کیا ہے اس نے اس میں نے اس لیے بھی خاص طور پہ یہ کہا انعام جلنا فی الحال مبارکت جو تو شک برات کی رات آیا کرتی ہے نا شب برات کی رات اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کری ویسے تو ہر تہوار ہمارے جو مناتے ہیں کوئی نہ کچھ تو بتاتے ہیں نا کہ اس میں یہ ہوا اس میں یہ ہوا تو شبرات کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا ہوا یہ کس واقعہ کی یاد میں تقریب ہے یہ منائی جاتی ہے ہاں ہر حلوہ سے لچیاں واسطے بنائی جاتی ہے اب تو یہ بھی بات ختم ہو گئی ہے شاید آپ کو معلوم ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی عباسیوں کے خلفاء یہ مجوسی تھے مسلمانوں کے ادھر آئے اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا رام جانا ہی جاوے رحیم آدھا ہی آوے مجوسیت کی جو آتش پرستی تھی وہ بھی ساتھ آئی اور ان کے ہاں کا یہ عقیدہ کہ سال میں نوروز جو ہے اس دن سال بھر کے فیصلے ہو جاتے ہیں موت کے زندگی کے بیماری کے راضی کے ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ آنے والے سال کا اس ایک رات میں ہو جاتا ہے جس کے بعد نوروز آتا ہے اور آتش پرست کون تھی اس میں پھر یہ بہت زیادہ آگ جلاتے تھے اب یہ ادھر آئے تو یہ اسلام نے کہاں گنجائش اس کی نہ یہ وہ قسمت کا مسئلہ نہ یہ آگ کی کھیل <clears throat> انہوں نے یہ تقریب وضع کی آج کو معلوم ہے نا کہ شب بارات کے اندر اور وہ شب بارات تو کہتے اس لیے بارات کے معنی تقدیر ہوتی ہے میری بارات ہی تھی وہ نہیں سی آگا تو میں بھی کر شب بارات تو وہ آئی مجوسیوں کی تقدیر والی رات قسمت بانٹنے والی رات خود لفظ قسمت کے معنی تقسیم کرنا ہے یہ تو ہوئی وہ تقریب وہاں کی اب ان کی ہوئی وہ آتش پرستی کی اگست تو یہ ساری جتنی آتش بازی آپ چلاتے ہیں یہ وہاں سے آئی ہوئی اب یہ چلا آ رہا ہے آپ کے یہاں کا یہ مذہب کا جز گئی مذہب کا جوز ہوئی تو اس کے لیے تو کوئی دلیل دینی چاہیے تو کے نزدیک دلیل لانا مشکل کون سا انہوں نے کہا دیکھیے نا یہ تو قرآن شریف میں ہے یا اللہ شب براز کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ نہیں قرآن شریف میں میں نے ریڈیو پہ تقریریں سنی ہیں بڑے بڑے علامہ آتے ہیں قرآن شریف میں ہے جی یا اللہ ہم بھی سنیں بھائی کہنے کہ یہ دیکھیے نا انا انزلنا فی لالت ان مبارکت کنزا منظرین فی ہا یو کل میرے حکیم ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں سال بھر کے لیے کہنے کے وہ یہ ہے عرض کیا گیا کہ حضور یہ شبرات جو ہے یہ تو وہ شبرات کا جو مہینہ اس میں آتی ہے نا شبان میں اور قرآن کریم کے متعلق خود قرآن میں ہے کہ شاہ رمضان اللہ بھی فی قرآن یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے تو وہ تو رمضان کے مہینے میں کوئی رات اگر آپ کہتے ہیں تو آنی چاہیے تو یہ پہلے ہی آ گئی ہے یہ کیسے ہو گیا کہنے لگا جی ہوئی تو بڑی آدی ہے علاج ہے ٹھیک ہے جی علاج بڑی ہجت یعنی دلیل تاریخ سے نہیں ہے انہوں نے انہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ شہر رمضان اس قرآن بابا تو یہ رات ایسی تم نے منانی تھی تو رمضان میں تو مناتے وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اس رات کی تلاش پھر اور کرتے ہیں اس شب رات کو تر دینے تو عید فکر رات ہی لب جو تر جان ہوگی میں کیا یہ رات ہے کہ قرآن کا مصرف آپ دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے مسجد کے اندر باز نہیں تھا ریڈیو کے اوپر ساری دنیا کو سنا رہے تھے جی اور ہر سال یہ کچھ سناتے یہ کچھ کرتے فرقان بہت اچھا جی قرآن تو ہے الفرقان حق و باطل میں اس طرح سے فرق کرتا ہے ہمیں سرکار نے کیا دیا کہا تمہیں بھی دیا یا لذینا امن ان تک اللہ یج اللہ کم فرقان آٹھ بٹا انتیس ایٹ اوور ٹوینٹی نائن اے جماعت مومنین اگر تم قوانین یا خدا بندی کی نگہ داشت کرو گے تمہیں امتیازی زندگی حاصل ہو جائے گی دنیا کے اندر سے فرقان ساری دنیا دور سے دیکھ کے کہہ دے گی کہ یہ ہے وہ امت اخرجت للناس جو نو انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی یوں تفریق ہو جائے گی باقی دنیا سے تمہاری امتیازی نشان ہے ڈسٹنکشن حاصل ہو جائے گی یا جل فرقان تمہیں امتیازی زندگی حاصل ہو جائے گی کیسا امتیاز مومن بالائے ہر بالا ترے بالائے ہر بالا کرے مومن جو بھی دنیا میں جس بلندی کے اوپر بھی قوم کوئی ہے اس سے بھی آگے اس لیے کہ غیر تے برنا تاغد ہم سرے کسی دوسرے کا آگے چلے جانا یا اوپر ہو جانا تو ایک طرف اس کی غیرت تو اس سے بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی اس کا ہم دوش دنیا کے اندر آگے بڑھنا یا بلند ہونا تو ایک طرف رہا وہ تو کسی کو ہم غیر کے بڑھنا کابت ہم سرے اقبال یہ چیزیں اپنی طرف نہیں کرتا یہ فرقانہ کی تفصیل ہے ہے فرقان کی یا لکم امتیازی نشان ان سے پوچھئے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں امتیازی نشان تو ہے نا ساری دنیا کے پوکھے ساری دنیا میں ذلیل ساری دنیا کے معقوم کسی کام کو ہم دوش نہیں انہوں نے ہونے دیے امتیاز تو ہے ہی نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا امتیازی نشان معاف رکھیے گا بیچ میں کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں بات وہ بڑے زور کی کہہ گئے تھے تھے تو وہ بھان کم وقت بات تو بڑے زور کی کہہ گئے تھے فرقان یا امتیازی نشان کہ حشر کے دہاڑے مختلف قوم میں آتی جائیں گی تعارف کے لیے آواز آ جائے گی یہ وہ قوم آئی ہے یہ وہ قوم آئی ہے یہ وہ قوم اس کے بعد ایک قوم آئے گی صاحب سوکھی ہوئی ہڈیاں نکلی ہوئی زرد روح کپڑا بھی پورا پہننے کے لیے نہیں ملا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بالکل فکر فاقے کی حالت میں چلی آ رہی ہے آواز آ جائے گی کہ ہاں یہ آ رہی ہے اللہ کے محبوب کی امت دیکھیے سارے وہ پوچھیں گے کہ یہ کس قسم کی یہ قوم آئی کہا آپ نے دیکھا باقی ساروں سے الگ قوم ایک ممتاز کہنے گے کہ کیا امتیاز ہے وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ انہیں کھانے کو ملتا ہے نہ وہ پہنتا ہے نہ انہیں کپڑا ملتا ہے وہ بھی کام ہے میری کار کارڈ کا نہیں ہے یا جال امتیازی زندگی ہے نا بس تھوڑا جہاں آدمی نیٹ ہونا پہنتا ہے عزیز الحمان فرقان قرآن نے یہ کہا ہے واضح زبان کہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ کفار کو مومن ان کی جماعت کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے کبھی نہیں ہو سکے گا آج دنیا میں مسلمانوں کی کسی خطہ میں الگ قومیں کہنا یہی اسلام کے خلاف ہے وہ تو امتی بات تھی لیکن آپ کیونکہ بڑھ چکی ہے کہنا پڑتا ہے کوئی ایک قوم بھی دنیا میں ایسی ہے کہ کفار کا کسی نہ کسی طرح سے ان کے اوپر غلبہ نہ ہو دل واسطہ بلا واسطہ مادی نہیں تو ذہنی صحیح سیاسی صحیح ساری دنیا میں مغلوب قوم اس نے کہا تھا کہ کفار کو کبھی مومنوں کے اوپر غلبہ حاصل نہیں ہو سکے فرقان اسے کہتے ہیں لیکن یہ فرقان حاصل کیسے ہوتا ہے اس کے متعلق بھی فرقان دینے والے نے جو وعدہ کیا تھا اسی نے بتایا کہ فرقان حاصل کیا کیسے ہوتا ہے تیرہ سالہ مکی زندگی دنیا بھر کی و مشکلات اور نامسادات اور تکالیف برداشت کرنے والی قوم جم کے کھڑی ہوئی اپنے مقام کے اوپر کیا تھا ایمان ان لوگوں کا تھا اس قدر تکالیف آج بھی انسان کے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب سن ایک شخص نہیں ہے جو اپنے مقام پہ ہلا ہو آپ مقام سے ہلا ہو ایک فرد نہیں پہلے تو اس قسم کی ایک جماعت پہلا فرقان یہ کہ اس مقام میں جہاں نظام خداوندی یا حکومت خداوندی کے تمکن کے امکانات وضاحت ابھی نہیں تھے یہاں سے سارے کے سارے الگ ہو کے مدینے چلے گئے پہلا فرقان تو یہ ہے اسی لیے قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ مکے کے رہنے والے یا کسی اور جگہ کے باوجود استطاعت کے امکان کے اگر وہاں سے ہجرت کر کے یہاں نہیں آتے تو وہ جماعت مومنین میں شامل نہیں ہیں فرقان کی یہ کیفیت وہ الگ کر دینا چاہتا تھا چھانٹ کے ان کو وہاں وہاں جا پہنچے پناہ گزینوں کی حیثیت سے وہاں یہ بھی پہنچے ہیں بےچارے تینوں نے مکے والوں نے یورش کر کے اس دور کے معیار کے مطابق ایک لشکر جرار لے کر اپنے ساتھ ہزار آدمی کا لشکر پورا لہس ہتھیاروں سے مدینے میں چڑھائی کے لیے آ گئے ارے بابا یہاں بیٹھے ہوئے بےچارے یہ پناگ دین تمہیں تو وہاں کچھ نہیں کہتے تھے انہیں پتا تھا یہ کچھ نہ کہنے والے اگر ان کا نظام دنیا کے کسی خطے میں بھی متمکن ہو گیا تو یہ کسی اور نظام کو چھوڑے گا نہیں پھر وہ یورش کر کے یہاں آ جائے مدینہ سے باہر نکل کے اب وہ وقت آ گیا یہ جو چھوٹی سی جماعت تھی تین سو کی دنیا کے ہر معیار کے مطابق نظر آتا تھا کہ ان کے مقابلے میں میدان جنگ میں جائے گی تو ان میں سے شاید ایک بھی باقی نہیں بچے دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ امتحان کتنا کڑا تھا کتنا سخت تھا منزل کتنی کڑی تھی کیا انہوں نے ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لی مداحنت برتی مسالت پہ اتر آئے کمپرومائز پہ آ گئے کہہ دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں حق بھی اضافی ہوا کرتا ہے ضرورت کا آج تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ صدر کر لی جائے میں کہتا ہوں اس سے بڑی ضرورت بھی کوئی اور ہو سکتی تھی جو اس مقام کے اوپر آ کے آ پڑی تھی ضرورت کے ہر معیار و تقاضے کے مطابق اس سے اشد ضرورت ہی کوئی نہیں ہو سکتی تھی لیکن اگر ضرورت کا ہمارا ہی معیار ہوتا تو حق و باطل کا فرقان تو دنیا میں نہ ہو سکتا فیصلہ یہی ہوا کہ کامیابی نہ بھی ہوگی تو دنیا کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ باطل پر جم کے کھڑے ہونے والے جان دے دیا کرتے ہیں کمپرومائز نہیں کیا کرتے کہ حق کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے وہ ایسے وقت میں کم درجے کی ضرورت تو ایک طرف جان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کے بھی قائل نہیں ہوتے میدان میں جا کے نکل کے کھڑے ہوئے اور وہ جو تاریخ میں وہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہے حضور کی وہ دعا جو اس ہے وہ ہے حقیقت میں فرقان کی صحیح تفصیل آ یہ گیا ہے کہ سفید باندھ کے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے وہ اس زمانے میں یہ جسے مذہبی پیشوا آج کہتے ہیں جسے آج رسول کہتے ہیں وہ مسجد میں صرف نماز کرانے والا نہیں ہو جماعت کرانے والا یا آواز کہنے والا نہیں ہوتا تھا فوج کا کمانڈر ان چیف بھی وہی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے سربراہ کمانڈر ان چیف پکڑے کھڑی کرنے کے بعد حریف ہے کہ ایک طرف حضور تنہائی میں کھڑے ہو گئے ایک ماہویت کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی معاویت کا یہ عالم تھا تاریخ کہتی ہے کہ حضور کے چادر جو اوپر لی ہوئی تھی وہ سڑک کے نیچے ڈھلک کے جا رہی تھی اور وہ فرما یہ رہے تھے حضور یا التجا کر رہے تھے رب العزت بدرگاہ میں کہ بار الہ یہ مٹھی بھر جماعت اس آسمان کے نیچے جو حق کی علم بردار ہے ان کے علاوہ کوئی اور حق کا علم بردار آج ہے نہیں یہ تو حق کی شہادت دینے کے لیے آ گئی میدان میں انہوں نے تو اپنی جان دے دینی ہے اس سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا یہ سب کچھ سمجھ سوچ کے یہاں آئے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ جماعت اس میدان کے اندر ختم ہو گئی تو پھر میں کیونکہ خاتم النبی ہوں اس کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آنا یا اللہ یہ سوچ رہا کہ اس کے بعد قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا کیا بات ہے اس دعا کی ذمہ داری اس میں ڈال دی میرا تو کچھ نہیں جانا ہاں اس کو سوچئے چند فکروں کو یعنی کہ یہ جماعت تو اپنا سب کچھ بیچ بچا کے کفن بدوش آ گئی ہے انہوں نے جان دے دینی ہے اگر یہ یہاں سب ختم ہو گئے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا یہ تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو سوچ لے کہ اس کے بعد پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی رہے گا اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا نے کہا کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے بدر کے جنگ میں قرآن نے کہا ہے یوم الفرقان آٹھ بٹا آٹھ بٹا اکتالیس کمان کمانزلنا اللہ اقجنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان فرقان کا وقت آتا ہے جب آمنے سامنے جتھا کھڑا ہو جائے لشکر کھڑے ہو جائے یہاں آیا ہے یوم الفرقان وہ جو تھا نا کہ ہم تمہیں عطا فرمائیں گے وہ عزیزہ نے من وہ ورد وظائف اور نفل پڑھنے سے نہیں آئے گا یہاں آیا ہے یوم الفرقان محسوس تفریق آپ سننا چاہتے ہیں تو تاریخ سے پوچھیے فرقان کسے کہتے ہیں آج تک یہ بات نہیں ہو سکی کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے دو قومی نظریہ یوم الفرقان میں سامنے آتا ہے فرقان کی پہلی چیز یہ ہے کہ چھٹ کے الگ ہو جائیے یہ سارے مکے کے رہنے والے یا بیشتر مکے کے رہنے والے عربی تھے نا جو مکے سے ادھر آ گئے تھے مدینے میں کاہے کے لیے آ گئے تھے یہ بن گئی تھی نا ایک الگ قوم اب یہاں اس قوم کے دو قوموں کا نظریہ یا فرقان جسے کہا جاتا ہے دو قومی نظریے کے معنی فرقان کے ہیں حق کی علم دردار اور بادل کی علم دردار ایک تفریق ہے محسوس اور وہ یہ صورت تھی کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقابل کی ساتھ میں ان کا بیٹا کھڑا تھا ادھر حضرت عمر تھے سامنے ان کے ان کا ان کا مامو حقیقی جس کے خون کے میں ان کی تلوار رنگی ہوئی بعد میں نظر آ رہی ادھر حضرت علی تھے سامنے بھائی تھا وہ رہے عزت خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر حقیقی چاچا آپ واسطے نہیں آگے جائیے ادھر آپ کھڑے تھے دوسری طرف بیٹی کا سہاگ لٹ رہا تھا دماد کھڑا تھا یوم الفرقان یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان تمہیں گئے مسلمانم بے لرزم جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہاں پڑھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا لاہ را میں جانتا ہوں الہ کی مشکلات کیا ہوتی ہے یہ منظر آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا جیلا نے یہ فرقان یہ دو قومی نظریہ اور بعد کا وہ واقعہ اس بیٹے نے بعد میں یہ بات کیا تھے مدر میں بعد سے یہ کہا کہ ابا جان بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا بالکل میری شست میں تھے تیر میں نے چڑھا رکھا تھا چلے پہ آپ سامنے آ گئے میرا ہاتھ کانپ گیا اور میں نے تیر وہیں کمان وہیں رکھ دی تیر نہ چڑھایا آپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا وقت میرے پہ آتا اور میرے سامنے تم آتے تو میرا ہاتھ کر ہی نہ کام تھا اس لیے کہ میرے سامنے ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا بادل پرست کے مقابلے میں کھڑا تھا یون الفرقان ہو غالب تو مجھے درد نوائی میں مواد آج سینے میں میرے درد سوا اٹھتا ہے کیا حق ہے مجھے جام الفرقان کون تھے یہ تین سو جن کے ایمان کی شہادت تو ابھی سامنے آ گئی درجۂ اول کے صحابہ مہاجرین اور مجاہدین ہی نا قرآن نے جن کے متعلق کہا ہے کہ یہ مومن حق ہیں قرآن شہادت خدا شہادت دیتا ہے ان کے مومن حق ہونے کی جن کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ جنت ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے سوال ہی نہیں کہ ان کے متعلق سوا یہ سارے کھڑے ہیں اس طرف تاکید ملازہ ہو عین اس وقت ابھی ابھی میں نے کہا ہے نا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا یوم الفرقان پہ کیا نازل کیا تھا یوم الفرقان پہ کہا یہ تھا کہ یاد رکھو و میں یوم دو بوراہو اللہ متحر فن قطن امتحذ و ما واہ و جہنم و بیسل مسیح سن رکھو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آج اس میدان جنگ میں تم میں سے اگر کسی نے پیٹھ دکھائی بجوز اس کے کہ وہ جنگ کے کسی تقاضے کے لیے اسٹریٹجی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جائے یا اپنی جماعت سے ملنا ہو شکست خوردی کی ذہنیت میں اگر کسی نے آج آپ میں سے پیٹھ دکھائی یہ تین سو صحابہ سے کہا جا رہا ہے تو کہا ہے اگر کسی نے آج پیڑ دکھائی خدا کا غضب اس کے اوپر ہوگا سیدھا جاننے میں چلا جائے گا اس طرح سے فرقان حاصل ہوتا ہے جیزا نے من دنیا میں یہ تھے پھر جن کو وہ فرقان حاصل ہوا تاریخ سے اور آج سے پوچھیے دنیا میں دو ہی صاحب فرقان قومیں تھی اس زمانے میں ایران کی تہذیب اور رومن کی تہذیب چند سالوں کے عرصے کے اندر اندر ان کے تختے الٹ کے رکھ دیے ان کے وارث بن گئے سارے قبارک اللہ نزل القرآن اللہ ابد ہی اور اس کے بعد کہا تھا کہ یا لذین امن و ان تق اللہ یاج اللہ کم اور فرقان ملتا تھا جنگ بدر میں جب یوم الفرقان کہا گیا ہے اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ جیسے بھی ایمان اور امال لے کے اگر ایک مقام کے اوپر اس طرح سے کہیں ان کا قدم میں لغزش آتی ہے سیدھے جہنم میں جا پہنچتا ہے سنتے ہیں آپ قرآن کیا کرتا ہے نزل الفرقان اللہ ہی ایک ایک لفظ اس کے سامنے تھی مذاہب عالم کی تاریخ خدا کے سامنے تو ہوتی یہ چھوڑ دیجئے کہ ہر رسول خدا کی طرف سے آیا خدا کا اس نے دین دیا بعد میں اس کی امت نے اس دین کو مذہب سے بدل دیا جتنے بھی مذاہب عالم آ رہے ہیں ان میں آپ ایک چیز دیکھیں گے قرآن نے جسے غلوب کہا ہے خاص طور پہ یہودیوں سے کہا کہ یاد رکھو دین میں غلوب نہ کرنا غلوم کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنے مقام سے بڑھا دینا مبالغہ کر دینا کوئی قوم بھی اپنے بانی مذہب کی توہین نہیں کرتی کبھی بھی نہیں برداشت نہیں کر سکتی اس کو اس کے مقام سے گراتی نہیں ہے لیکن ہر قوم نے اسے اس کے مقام سے اوپر کر دیا بڑھا دیا ہندوؤں نے تو اپنے بانیان مذہب کو اوتار کر دیا خدا بشکل انسانی دنیا میں آیا تو وہ بھی ان کا مقام نہ رہا بڑھا کے اوپر دے گئے یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو ابن اللہ کہہ دیا وہ بھی اس مقام سے ان کو بڑھا دیا اس مقام پہ نہیں رکھا بڑھا دیا یہ تاریخ چلی آ رہی تھی سامنے تھی اس خدائے علیم و کہ جو جانتا ہے کہ پھر جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو کس طرح سے اس کے مقام سے اس کو اوپر لے جاتے ہیں ایک ہی آیت کے چار لفظوں میں تبارہ کا میں نے عرض کیا ہے کہ کیا بات تھی فرقان میں نے عرض کیا بات تھی اگلی بات یہ تھی کہ انہیں فرقان حاصل ہو جانا اس قوم میں باقی قوموں کے مقابلے میں بہت بلند ہو جانا اس قوم کے اندر اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ قومیں اپنے بانی مذہب کو اس مقام سے بہت اونچا لے جایا کرتی ہیں اسی مقام پہ جہاں ان کے لیے فرقان کا ایک وعدہ دیا جاتا ہے کہا کہ یہ جو تمہارے ہاں- ہمارا رسول ہے یہ جو تمہارے ہاں کا امام ہے تمہارا سربراہ ہے جس کے جس کے جس, جس, جس پر ایمان لانے سے تم مومن ہوتے ہو سن رکھو اس کا مقام کیا ہے اللہ عبد ہی خدا کا عبد ہے یہ متعین کر دیا اس کا مقام کلمہ شہادت میں جز بنا دیا اشود اللہ اشود محمد ابد ہوں رسول خدا کا عبد ہے اور بہت بڑا مقام ہے ابودیت خدا بندی یا ابدیت خدا بندی انتہا یہی متعین کر دی اللہ ابد ہی میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے دس منٹ پانچ منٹ اچھا کہ ہم نے پھر کیا ہم بھی نازک ہیں اور تفصیل طلب بھی کہ ہم نے پھر کیا بنایا جسے خدا نے تاکید کے ساتھ تصریح بار بار قرآن میں حضور کو عبد کہا گیا ہے اللہ اللہ اب اس کے بعد اگلا لفظ کے کاہے کے لیے یہ نازل کیا تمہارے لیے تو فرقان دینے کے لیے لے یقون عالمین یہ ہے کہ جی حضور ختم نبوت ہے قیامتا کے لیے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں ان میں مباحثوں کی مناظروں کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن لل عالمین نذیر جب تک تمام دنیا کے انسان اور قیامت تک کے لیے انسان ان کے لیے یہ لفظ آ سکتا ہے جب آپ عالم کہیں گے اس دنیا کو زبر کے ساتھ اسلام کی تو تمام دنیا کے انسان اس میں آ جائیں گے عالمین کہیں گے تو ہر دور کے انسان اس میں آ جائیں گے اور قرآن کو اس نے کہا کہ مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے محفوظ بھی ہے تو یہ جب مکمل غیر متبدل محفوظ قیامت تک کے انسانوں کے لیے تو پھر اس کے بعد پھر رسول آئے گا کہے کے لیے لمبی چوڑی آیتیں پیش کرنے کی ضرورت ہی اس میں نہیں تمام اقوام عالم تمام نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نذیر بڑا عجیب لفظ ہمارے یہاں ترجمہ ہمیشہ آتا ہے ڈرانے والا عزیزا نے من پھر کہیں اور بات چلی جائے گی ڈر تو کسی کا بھی ہو جو اور انسانیت کو کچل کے رکھ دیتا ہے سب سے پہلے جس چیز سے تباہی آتی ہے انسان کی ذات خود ہی انا تشخص کے اوپر اس کی ذات کے اوپر اس کے سیلف پہ اس کی انسانیت پہ ڈر سے آتی ہے خوف سے آتی ہے قرآن نے تو مومن کے متعلق کہا یہی ہے کہ لا ولا ہم و خوف بھی نہیں اور حزن بھی نہیں خوف تو پھر بھی آپ کے محسوسات کی دنیا میں ہوتا ہے پوچھو آج کے سائیکالوجسٹ سے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے دو لفظ استعمال کیے ہیں آج کا سائیکالوجسٹ بتائے گا کہ حزن اس نے کیوں کہا ہے حزن کا تعلق انسان کی پرسنالٹی سے ہوتا ہے خوف کا تعلق انسان کے محسوسات سے ہوتا ہے تو کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کو کہ نہ عالم محسوسات میں کوئی خطرہ ہوگا نہ اس کی پرسنالٹی یا ذات کے لیے کوئی چیز گھٹن کی ہوگی گھٹن کو کہتے پہجن نہیں گھٹن نہیں اس میں پیدا اقبال اسی لیے تو کہتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یہ جوئے کم آپ اور آزادی میں بہرے دیکھ رہا ہے زندگی خوف زندگی میں کھٹن پیدا کر دیتا ہے جوئے کم آپ کیا تو تو بالکل شراب بن کے رہ جاتی ہے فریب ہی فریب ہوتی اس لیے اس کے معنی ڈرانے کے نہیں اس کے معنی آگاہ کرنے کے ہیں تقوہ کے یہی معنی محتاط رہنا زندگی کی شاہراہ کے جتنے خطرناک مقامات آتے ہیں جن سے ان میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اس کی ذات میں نظیر کے معنی ان مقامات سے آگاہ کر دینے والا تو یاد رکھو ان ان چیزوں سے یہ زندگی کی جوئے یہ بحری بے قرآن جو ہے جوئے کا بن جائے گی محتاط رہو یہ یہ چیزیں آئیں گی راستے میں آگاہ کر دینے والا ان چیزوں سے یہ جو شروع میں قرآن نے کہا ہے ظال کل کتاب اللہ رہا بفی بسی حدل اعتراض چلا آتا ان کے اوپر ہمارے ہاں تو وہ متقی آپ کو معلوم ہے نا کیسے کہتے ہیں تو اعتراض یہ چلا آتا ہے کہ صاحب جو متقی ہو گیا تو متقی تو مومن سے بھی اگلا مقام ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تخوا شاہ متقی ایک بار تو حدل المتقین تو یہ متقی جو ہو چکا ہے ان کے لیے کہا ہدایت ان کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے وہ تو متقی ہو گئے متقی کے یہ معنی نہیں ہے بڑا عجیب لفظ ہے یہ انگریزی زبان میں ایک چیز ہے کیوریٹو کیوریٹو ہوتا ہے جب مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کو کیور کرنے والا پھر اس کی اصلاح کر دینے والی اور ایک چیز یہیں سے ہے کیوریٹو نہیں بلکہ کیئرنگ فار بڑی اچھی اصطلاح ہے جی، یہ بھی سائیکالوجی کی اصطلاح ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کے اس کی اصلاح نہیں کرتے وہ زندگی کیئرنگ فار لائف کیا ترجمہ کروں اس کا تکوا ہے اس کا ترجمہ صحیح عربی زبان میں پہلے سے ہی اس بات کے لیے محتاط رہنا کہ اس قسم کی کوئی بات نہ ہو جائے جس سے لائف میں گٹن پیدا ہو جائے he cares for his life یہ ہے تقوی نظیر کے معنی یہ ہیں کہ ان مقامات سے آگاہ کر دینا ان لوگوں کو جو کیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ یہاں یہاں یہاں پٹ فال ہیں اور پھر آگاہ اس طرح سے کیا فرقان سائن بورڈ لگا دیے وہاں جہاں پٹ فال تھا وہاں کسی کو کھڑا کر دیا سرخ بتی جلا دی وہاں پہرے دار کھڑا کر دیا دعائی دینے والا ہو گیا اس طرح سے نویر اس کو کہیں گے ادھر نہ آنا ادھر سے جانا یہ ہے نوی تمام نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے آگاہ کرنے والا زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے تبارک اللہ نزل الفرقان اللہ ابد ہی لے یقون النا سے للعالمین نذیر بہت بڑی چیز ہے جو کچھ کہا گیا ہے لیکن کہنے والا کون ہے نلزی لہو ملک سماواد والا کہنے والا وہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اسی کے قانون کی کار فرمائی جا رہی ہے صاحب کسی اور اسی کو حق پہنچتا تھا نا یہ کہے لیکن یہ بات جو ہے اس کی تصویر آئندہ سے ہی کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے سورہ الفرقان کی پہلی آیت پہ ہم تھے خدا کہے کہ اس کو میں سمجھا سکتا ہوں سمجھانے کے لیے تو میں نے کہا ہے نصاب کی کتاب ہے قرآن یاد رکھی یہ تو کلاسز کے اندر پڑھانے کتاب بہرحال جتنا وقت بھی ملا میں نے عرض کیا رب بنا منا المنا اینا خان تشمیل علیم اور حسبِ معمول نمائندہ ہے بلکہ